نحمد صلی اللہ رسول اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الرحمن الرحیم اذا ہوا ما ضل وما وما ينطق عن الهوى ان هو الا علمه القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أولنا فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى صدق الله العظيم میرے واجب القدر عزیز بھائی اور دوستوں بزرگوں جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ رجب المرجب کا بابرکت رحمتوں والا مہینہ شروع ہے رمضان المبارک کی تیاری کا یہ مہینہ اللہ رب العزت کی طرف سے حرمت والے مہینوں میں سے ایک یہ مہینہ رجب کا مہینہ کہ جس میں اللہ کے نبی پیارے آقا بدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو یہ دعا سکھائی اللہ مبارک لنا فی رجب و و شعبان بلغنا رمدان کہ ایمان والو اللہ رب العزت سے اس مہینے میں کثرت سے مانگو بار بار مانگو کہ یا اللہ ہمارے رجب اور شابان کے مہینے میں ہمیں خیریں اور برکتیں نصیب فرما اور اب ہمیں اتنی عمر نصیب فرما کہ ہمیں رمضان المبارک کی سعادتیں مل سکیں رمضان المبارک کی رحمتیں مل سکیں رمضان المبارک کے استقبال کا یہ مہینہ اور اللہ رب العزت نے جن مہینوں کو حرمت والا عظمت والا بنایا ان میں سے یہ مہینہ اور اس مہینے کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا معجزہ معجزہ معراج کہ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو زمینوں سے آسمانوں کی سیر کرائی گئی بیت المقدس کی سیر کرائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی معجزہ آپ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت طیبہ موجزہ قرآن پاک آپ کا بڑا موجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بڑے معجزات کا ذکر آتا ہے ان میں واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے معجزات میں سے ایک معجزہ کہ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں ستایا گیا دنیا میں مشقتوں سے گزارا گیا مصیبتوں سے آزمایا گیا تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ انعام اور اکرام ملا کہ آپ کو زمین سے اٹھا کر سدرت المنتہا تک کی سیریں کرائی گئی اس سفر کے دو حصے ایک حصہ اس سفر کا مسجد حرام سے لے کر مسجد افسا تک سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى جس کو قرآن پاک نے پندرہویں پارے میں ذکر کیا اس سفر کے دوران کیا احوال پیش آئے وہ تمام احوال گزشتہ جمعۃ المبارک میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیے گئے کہ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد افسا تک پہنچے مسجد افسا میں تمام انبیاء کرام علیہ السلاط وسلام اور آسمانوں کے فرشتوں کو اتارا گیا انبیاء کرام علیہ السلاط وسلام کی ارواح کو لایا گیا اور پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر جہاں تاج ختم نبوت رکھا گیا وہاں بیت المقدس میں آپ کو امام الانبیاء والمرسلین کا شرف حاصل ہوا اور آپ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلاط وسلام کی امامت فرمائی اور تمام انبیاء کرام علیہ السلاط وسلام نے آپ کی امامت میں نماز ادا کی نوافل ادا کیے گئے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد بیان کی گئی آپ پر سلامتیاں بھیجی گئی حضرات انبیاء کرام علیہ السلاط وسلام سے مسافہ اور معانقے ہوئے سیدنا آدم علیہ السلاط وسلام سے سیدنا ابراہیم علیہ السلاد والسلام سے سیدنا موسا علیہ السلاد وسلام سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلادلام سے مسافہ بھی ہوا اور انبیاء کرام علیہ وسلادلام نے آپ پر سلام بھی بھیجا آپ پر درود بھی پڑا اور آپ کی تعریفیں بھی کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر کا ایک حصہ یہاں آ کر ختم ہوا اور جیسا کہ عرض کیا گیا تھا کہ بیت المقدس میں جب پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی اور آسمانوں کی طرف سفر ہونے لگا تو آسمانوں سے آپ کی ضیافت کے لیے تین پیمانے لائے گئے تین پیالے لائے گئے ایک میں دودھ دوسرے میں پانی اور تیسرے میں شراب رکھ کر لائی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا کہ آپ ان میں سے کسی ایک کو اختیار فرما لیجئے آپ نے دودھ کو اختیار فرمایا اور اس کو نوش فرمایا سیدنا جبرائیل علیہ السلط والسلام خوش ہوئے اور فرمانے لگے کہ آپ نے عین فطرت کا اختیار فرمایا اس چیز کو اختیار فرمایا جو رب کو پیاری ہے جو انسانی فطرت کے مطابق ہے اس لیے آپ کی امت کو اس دودھ کے بدلے میں حکمت دی جائے گی علم دیا جائے گا دانائی دی جائے گی ہدایت دی جائے گی اگر آپ پانی کو اختیار فرما دے تو آپ کی امت کو پانی کے عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا غرق کر کے ڈبو دیا جاتا اگر آپ شراب کو اختیار فرماتے تو آپ کی امت میں اجتماعی گمراہیاں پھیلا دی جاتی اور اجتماعی طور پر امت کو گمراہ کر دیا جاتا لیکن آپ نے دودھ جیسی سفید چیز کو اختیار فرمایا رب نے جس میں حکمت رکھی ہے علم رکھا ہے اس لیے اللہ رب العزت آپ کی امت کو علم بھی دیں گے اور حکمت سے بھی نوازیں گے دودھ اللہ رب العزت کی بڑی نعمت اس لیے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز بھی نوش فرماتے یا تناول فرماتے تو اللہ رب العزت کا شکر ادا فرماتے اللہ اللہ رب العزت کا شکر ادا فرماتے اور اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے کہ یا اللہ تو نے یہ مجھے رزق دیا ور خیر امن ہو اور اس سے بھی بہتر رزق مجھے ادا فرما اس سے بھی بہتر چیز ادا فرما آج آپ نے یہ نعمت دی کل اس سے اچھی نعمت دے دیجئے اللہ کے نبی نے یہ دعا سکھا دی کہ کوئی چیز بھی کھاؤ یا کوئی چیز بھی پیو تو اس کے لیے دعا کرو اللہ بارک لنا ہی ور كنا خیر ہو یا اللہ آپ نے مجھے یہ نعمت نصیب فرما دی اگلے وقت میں مجھے اس سے بہتر نعمت نصیب فرمائے تو اللہ رب العزت اس سے بہتر دیتے ہیں ایک وقت کا کھانا کھایا دعا کر لیں اللہ بارک لنا فی ور دکھنا خیر اللہ رب العزت اگلے وقت میں اس سے بہتر کھانا نصیب فرمائیں گے اس سے زیادہ صحت مند کھانا نصیب فرمائیں گے اس سے زیادہ خیر والا کھانا نصیب فرمائیں گے اللہ رب العزت سے خیر کی دعا کر لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ نوش فرماتے تب اللہ رب العزت سے دعا کرتے کہ اللہ بارک لنا فی وزدنا منہ اللہ یا اللہ مجھے اس میں برکت نصیب فرما اور اس میں زیادتی نصیب فرما اس لیے کہ دودھ سے بہتر کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ جس کے لیے فرماتے کہ بر جکنا فی الب کہ اس سے بہتر مجھے دے اس سے بہتر کوئی نہیں ہے تو فرمایا وزد منہ یا اللہ اس میری نعمت میں زیادتی فرما اتنی پیاری نعمت اللہ رب العزت کی جو اللہ رب العزت ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اس کا رزق اتارتے ہیں وہ دودھ ہے وہ دودھ اس کو علم کے ساتھ ملے وہ دودھ اس کو قرآن کے ساتھ ملے وہ دودھ اس کو نماز کے ساتھ ملے وہ دودھ اس کو با وضو ماں سے ملے وہ اس کو تلاوت کرنے والی ماں سے ملے تو بچے کی زندگی بدل جاتی ہے اس لیے ماؤں کی گود سے پیدا ہونے والے لٹیرے بھی بنتے ہیں رازن بھی بنتے ہیں اور اسی ماں کی گود سے اٹھ کر تربیت لینے والے امام بخاری اور امام ابو حنیفہ بھی بنتے ہیں اللہ بارک لنا فیہ وزدنا منہ دودھ کے لیے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھا دی اس موقع پر ہمارا موضوع تو نہیں ہے لیکن ایک چھوٹی سی بات بیان کی جاتی ہے تقدیر سے متعلق کہ لوگوں کو تقدیر کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا ہر شخص کہتا ہے کہ جو میری قسمت میں ہے وہ میرے ساتھ ہو جائے گا ہر شخص مجبور محض بن کے پھرتا ہے اس لیے امت کا ایک بہت بڑا طبقہ اس بات پر آ کر گمراہ ہو گیا جن کو جبریہ کہا گیا کہ جن کا عقیدہ اور جن کا گمان یہ بن گیا کہ انسان بے کس لاچار اور بے بس ہے اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے جو کچھ مقدر میں لکھ گیا وہی کچھ ہوگا جس نے جس کے مقدر میں برائی لکھی ہے وہ برائی کرے گا جس کے مقدر میں اچھائی لکھی ہے وہ اچھائی کرے گا جس کے مقدر میں خیر ہے اس کو خیر ملے گی جس کے مقدر میں شر ہے اس کو شر ملے گا انسان کے اپنے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے انسان صرف مجبور محض ہے امت کا ایک بہت بڑا طبقہ اس بات پر آ کر گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تقدیر انسان کی دو طرح کی بنائی ہے انسان فرق نہیں کر سکتا ایک ہے انسان کی تقدیر اور دوسرا ہے اللہ رب العزت کا علم یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ تو اللہ رب العزت کے علم میں یہ چیز تھی اللہ رب العزت کو اس بات کا پتہ تھا ہاں میں اس ممبر سے اتر کر کیا کروں گا یہ بات اللہ رب العزت کے علم میں ہے لیکن اختیار میں میرے ہے کہ میں اس دروازے سے نکل کر غلط راستہ اختیار کرتا ہوں یا درست راستہ اختیار کرتا ہوں لیکن اللہ رب العزت کا علم اتنا وسیع ہے کہ جس کو اس علم کے اندر یہ بات ہے کہ میں نے باہر نکل کر راستہ کون سا اختیار کرنا ہے اس کی مثال ایسے سمجھ لیجئے جیسے میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں ہم نظر گھما کے دیکھیں تو ہمیں اس دیوار تک نظر آئے گا ہم صرف وہاں تک بتا سکتے ہیں لیکن مسجد کی چھت پر جو بیٹھا ہو وہ ہمیں چوک سے آتی ہوئی سواری کا بتا سکتا ہے کہ ایک رکشا آ رہا ہے ایک ٹانگا آ رہا ہے اس کو لے کر آنے والا وہ نہیں ہے صرف وہ علم کی بلندی پر موجود ہے تو وہ یہ بتانے والا ہے کہ چند منٹوں بعد مسجد کے دروازے سے ایک رکشا گزرنے والا ہے وہ اس رکشے کو گزارنے والا نہیں ہے اس کے علم بلندی پر ہے اس لیے وہ اس چیز کی خبر دینے والا ہے تو اللہ رب العزت کے سامنے دنیا جب سے وجود میں آئی اور جب تک ختم ہوگی سارے معاملات پیش آنے والے ایسے ہیں جیسے ہتھیلی پر رکھی ہوئی کوئی چیز ہو وہ اللہ رب العزت کا علم ہے اور رہا مقدر اللہ رب العزت نے مقدر انسان کی تقدیر دو طرح سے بنائی ایک تقدیر معلق ہے اور ایک تقدیر مبرم ہے تقدیر مبرم وہ کہ جس کو کوئی نہیں بدل سکتا جو نہیں بدل سکتی زندگی موت ہے انسان کی یہ نہیں بدل سکتی رزق ہے کتنا لکھا گیا یہ نہیں بدل سکتا چند چیزیں اللہ رب العزت نے تقدیر مبرم بنائی باقی سارا تقدیر انسان کا اللہ رب العزت نے مقدر معلق بنایا معلق کہ انسان کے ہاتھوں میں دے دیا کہ تو یہ کرے گا تو تیرے ساتھ یہ ہوگا تو یہ کرے گا تو تیرے ساتھ یہ ہوگا اب میں مسجد کے دروازے سے نکلوں گا اگر میں بائیں طرف کا راستہ اختیار کروں گا تو اس پر میرے لیے ممکن ہے بہت ساری مصیبتیں ہوں اور اگر دائیں جانب کا راستہ اختیار کروں گا تو میرے لیے خیر ہوگی لیکن رب نے اختیار مجھے دیا کہ میں راستہ خیر کا اختیار کروں یا شر کا اختیار کروں اللہ رب العزت نے رزق میرا لکھ دیا کہ میں جتنا رزق لے کر آیا ہوں وہ سارا کا سارا رزق دنیا سے کھا کر جاؤں گا ایک لکما بھی نہیں چھوڑ کر جاؤں گا ایک لکما بھی نہیں چھوڑ کر جاؤں گا اللہ نفسل لن تنوتا حتہ تس تک ملا رزق کہا ایک لکما کوئی شخص اپنے رزق کا چھوڑ کر نہیں جائے گا لیکن رزق کمانے کے راستے آتے ہیں انسان کے سامنے حرام کا آتا ہے حلال کا آتا ہے حرام کا جلدی کا راستہ ہوتا ہے انسان رب پر یقین نہیں رکھتا کہ اس راستے کو چھوڑ بیٹھا پتا نہیں ملے گا یا نہیں ملے گا اس لیے جلدی سے لپکتا ہے حرام پر اس حرام کو لپکنے کی وجہ سے حلال سے محروم ہو جاتا ہے حرام اپنے ساتھ بیماریاں لاتا ہے حرام اپنے ساتھ پریشانیاں لاتا ہے حرام اپنے ساتھ دکھ لاتا ہے حرام اپنے ساتھ درد لاتا ہے حرام اپنے ساتھ مصیبتیں لاتا ہے لیکن انسان اپنے اختیار سے اس حرام کو اختیار کرتا ہے اور اس کے ساتھ آنے والی ساری مصیبتوں کو اختیار کرتا ہے انسان کی ساری زندگی کی تقدیر ایسے ہے جیسے بجلی کے بورڈ پر لگے ہوئے بٹن کھڑے ہوئے ہیں جن میں کرنٹ موجود ہے جا کر بٹن دبانا ہے دبا دو پنکھے والا دباؤ گے تو ہوا آئے گی بجلی والا دباؤ گے تو لائٹ آئے گی روشنی ملے گی لیکن ہاتھ اپنا ہوگا اختیار اپنا ہوگا انسان اسی اختیار سے دنیا میں اچھائی اور برائی کو اختیار کرتا ہے باہر نکلتا ہے صدقہ دینے کا موقع آتا ہے اب ہوتا ہے اختیار میں کہ دو یا نہ دو صدقے کا بٹن دبا دیا دے دیا آسمان سے خیریں ٹپکنا شروع پنکھا چلنا شروع ہوا آنا شروع مصیبتیں دفع ہونا شروع ہاتھ کو روک لیا ان خیروں سے معروم ہو گیا آگے برائی نظر آئی اس پر کود پڑا اس برائی کا بٹن دباتے ہی آگ برسنا شروع کرنٹ لگنا شروع مصیبتیں بیماریاں آنا شروع تو انسان اس طرح مصیبتوں کے اندر اور تکلیفوں کے اندر بڑھتا چلا جاتا ہے ہر چیز انسان اپنے اختیار سے کرتا ہے اللہ رب العزت نے اس, انسان کو اتنا مجبور نہیں بنایا ہاں دو راستے رکھ دیے فمن ہم شقی وسائل ایک سعادت کا راستہ ایک شقاوت کا راستہ ایک جنت کا راستہ ایک جہنم کا راستہ آخر کیا وجہ ہو جاتی ہے کہ ایک فقیر مسکین کو دیکھو کہ جس بیچارے کے پاس گرمی سے بچنے کے لیے پورا لباس نہیں ہوگا ہوا اور ٹھنڈک لینے کے لیے اس کے پاس پوری سہولیات نہیں ہوگی پیٹ بھر کے اس نے کھانا نہیں کھایا ہوگا لیکن رات کو جب وہ بستر پر اپنی ٹوٹی ہوئی چارپائی پر اور اپنے گندے سے بسترے پر جب وہ سر رکھے گا تو اس کو اللہ رب العزت سکون کی نیند دیں گے آرام سے وہ سو رہا ہوگا اور چین کی نیند سو رہا ہوگا اور دوسری طرف ایک شخص ہوگا کہ جس کو اپنے بینک بیلنس کا علم نہیں ہوگا اپنی جائیدادوں جاگیروں کا علم نہیں ہوگا جس کے کمرے میں اے سی کی ٹھنڈک اتنی ہوگی کہ چیزیں جمنے لگ جائیں جس کا جس کا جو ہے مخمل کا بچھونا ایسا قیمتی ہوگا کہ جس کو دیکھ کر انسان کو نیند آنے لگ جائے لیکن وہ ساری رات اس بستر پر گولیاں کھا کے کروٹیں بدلے گا اس کو ایک مزدور جیسی نیند نہیں ملے گی تو مانو کہ رب کے ہاتھ میں سب کچھ ہے دنیا میں کچھ نہیں رکھا ہوا انسان اپنے ہاتھوں سے اختیار کرتا ہے کیسے ایک شخص ہو جاتا ہے کہ جس پر دنیا کی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں لیکن اس کے دل پر خوشی ہوتی ہے اور وہ رب سے راضی ہوتا ہے اور دوسری طرف وہ شخص ہوگا جس پر دنیا کے انعامات ہوں گے لیکن وہ رب سے بھی ناراض ہوگا دنیا سے بھی ناراض ہوگا اور دل میں ہر وقت بے چینی اور پریشانی میں رہے گا اس لیے کہ اس کے ہاتھ غلط بٹنوں پر پڑ رہے ہیں اس کے قدم غلط راستوں پر چل رہے ہیں وہ غلط چیز کو اپنے ہاتھوں سے اختیار کر رہا ہے تو تقدیر اسی چیز کا نام ہے کہ ہر انسان ہر عمل کرنے سے پہلے یہ سوچے کہ پتہ نہیں اس عمل کرنے کے ساتھ میری تقدیر کیا رخ اختیار کرے گی میں یہ برائی کروں گا میں آج اپنی والدہ سے لڑوں گا پتہ نہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا آج میں اپنے بھائیوں سے جھگڑا کروں گا پتہ نہیں اس کی وجہ سے مجھ پر کتنی مصیبتیں آئیں گی آج میں یہ خیر کا کام کروں گا پتہ نہیں اس کی وجہ سے میرے لیے رحمت کے کتنے دروازے کھل جائیں گے کتنی بڑی بڑی مصیبتیں میرے سر پر منڈلا رہی ہوں گی ہاں ایمان والوں آتی ہیں آتی ہیں منڈلا رہی ہوتی ہیں پیارے آقا نے فرمایا میں نے دیکھا اللہ رب العزت کا آزاد آسمانوں سے اتر کر مجھے سامنے درختوں پر اترتا نظر آ رہا تھا لیکن زمین پر ایک بندے کا عمل ایسا تھا کہ آسمانوں کا عذاب اٹھ گیا چلا گیا واپس آ کر چلا گیا تو انسان کے لیے پتہ نہیں کتنی بیماریاں کتنی تکلیفیں منہ کھول کر پڑی ہوتی ہیں اور انسان کس عمل کی وجہ سے ان سے بچ جاتا ہے اور کبھی انسان کسی چھوٹی سی تکلیف میں مبتلا ہو کر اللہ رب العزت کا شکر ادا کر کے کتنی بڑی مصیبت سے بچ جاتا ہے یہ بھی انسان کو پتا نہیں ہے تو صحیح تقدیر کا اگر انسان کے دل میں یقین آ جائے اور تقدیر ایمان کا حصہ ہے آمن تو بلائی و ملائکتی و کتبی و رسولی و یوم آخری قدری خیری و من اللہ تعالی ولباس بادل الموت اللہ رب العزت کی کتابوں پر اللہ کے رسولوں پر اللہ کے نبیوں پر اور اللہ رب العزت کی تقدیر پر اور قیامت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان یہ انسان کے ایمان کا حصہ ہے جس کو ان چیزوں پر ایمان نہیں تو وہ ایمان پر نہیں ہے وہ شخص ایمان سے ہٹ کرے تو تقدیر پر ایمان جس کا پختہ ہو جائے اس کے لیے زندگی آسان اس کو کوئی زخم لگے گا تو وہ کہے گا ضرور میرے رب نے اس میں میرے لیے کوئی خیر رکھی ہے اس کو کوئی راحت ملے گی تو وہ یقین رکھے گا کہ میں اس نعمت کا شکر ادا کروں رب نے اس نعمت کو میرے لیے عبادت بنا دیا ہے میرے لیے کتنا بڑی راحت انسان چلتے پھرتے فرما بردار بن جاتا ہے رب کا بندہ بن جاتا ہے اللہ کے نبی نے واقع معراج میں دیکھا کہ جہنم میں زیادہ عورتیں نظر آئی پیارے آقا روتے تھے پیارے آقا کے رو رو کر رخساروں پر نشان پڑ گئے اور فرمایا کرتے تھے کہ میری بیٹیوں میں نے تمہیں جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا اور کثرت سے عورتوں کو دیکھا حالانکہ عورت کے لیے اس کا گھر اور اس کے گھر کی زندگی چلتی پھرتی دن رات کی عبادت ہے دن رات کی عبادت کہ ایک عورت صبح سے لے کے شام تک یہ نیت کر لے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ اللہ کے نبی نے لوگوں کو کھانا کھلانے کی ایمان والوں کو کھانا کھلانے کی فضیلت بیان کی اب ہر عورت گھر میں کھانا پکاتی ہے اور کھلاتی ہے سارا دن اس کی عبادت بن جائے گی ہر عورت گھر میں صاف ستھرائی کرتی ہے نیت کرے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے صفائی سے انسان کے دل دھلتے ہیں انسان کا ایمان دھلتا ہے نیت کر لے ایمان کی نیت کر لے عبادت کی سارا دن اس کا عبادت میں گزر جائے گا اولاد کو پالنا عبادت بچوں کی خدمت کرنا عبادت شوہر کی خدمت کرنا عبادت عبادت ہی عبادت بنتی چلی جائے گی اور اگر اس کو زندگی کی مصیبت اور روٹین سمجھ لیا جائے تو کام تو اتنا کرنا ہی پڑتا ہے لیکن اجر کوئی نہیں ملتا رحمت کے دروازے نہیں کھلتے اس لیے کہ ایمان نہیں ہے تو ایمان تقدیر پر قدرت پر جس کا ایمان ہے جس بندے کا ایمان ہے وہ چلتا پھرتا جنتی ہے اس کا ہر قدم جنت کی طرف ہے جس مرد کا ایمان ہے اس کا ہر قدم جنت کی طرف ہے اس لیے کہ ہر تکلیف بھی راحت بن جاتی ہے عربی حکایات میں ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک شخص تھا ایک بادشاہ تھا بہت بڑا اس کا وزیر تھا جو کام بھی ہوتا وہ کہتا اس میں رب کی طرف سے خیر ہوگی بادشاہ سن لیتا تھا اس کی بات ایک مرتبہ بادشاہ بیٹھا ہوا تھا ہاتھ میں سیب اٹھایا چھری اٹھائی سیب کاٹنے لگا چھری لگی تھوڑی سی انگلی کٹ گئی بادشاہ کی چیخ نکلی خون نکلنا شروع ہوا وزیر کھڑا تھا کہتا اس میں بھی کوئی خیر ہوگی بادشاہ سلامت کو غصہ آیا کہا اس کو زندان میں بند کر دو ظالم کو جس کو میری تکلیف کا احساس نہیں ہے کہ میں درد سے تڑپ رہا ہوں یہ کہہ رہا ہے اس میں خیر ہوگی بند کر دیا گیا بادشاہ نکلا وہاں سے شکار کے لیے اپنی فوج کے ساتھ اپنے لشکر کے ساتھ جنگل میں نکلا بھٹک گیا سب سے جدا ہو گیا کرتے کرتے اپنے علاقے سے نکل کر دوسری سلطنت میں داخل ہو گیا جب وہاں داخل ہوا وہاں کے لوگوں نے دیکھا کہ چمکدار چہرے والا مالدار نظر آنے والا پلا ہوا ہٹا کٹا انسان جس کے چہرے سے جس کی آنکھوں سے نعمتیں اور آرائشیں ٹپک رہی ہیں ایسا شخص آ گیا فوراً اس کو باندھ کر گرفتار کر کے اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے بادشاہ نے اس کو دیکھا اس نے فوراً طبیبوں اور حکیموں کو بلایا حکیموں نے اور طبیبوں نے آ کر اس کا معائنہ کرنا شروع کیا طبی اس کے جسم کا معائنہ کرنا شروع کیا کرتے کرتے دیکھتے دیکھتے بادشاہ سے کہا کہ یہ شخص اس کام کے قابل ہے اچانک ایک طبیب کی نظر انگلی پر پکڑی انگلی کٹی ہوئی ہے اس نے دیکھا اس نے کہا کہ یہ شخص اس کام کے لائق نہیں ہے اس کو چھوڑ دیا جائے چھوڑ دیا گیا پوچھا کیوں پکڑ کے لائے تھے کہا ہمارے ملک کے بادشاہ کا بیٹا بیمار ہے اور اس کا دل بدلنا ہے اور ایسے شخص کا دل درکار ہے جو مکمل صحت مند انسان ہو کئی دنوں سے تلاش میں تھے آج تم مل گئے پکڑ کے لائے لیکن تمہاری بھی انگلی کٹی ہوئی ہے اس لیے تمہارا دل بھی اس کے قابل نہیں ہے اس لیے تمہیں چھوڑتے ہیں بادشاہ کو سمجھ میں آیا کہ رب نے انگلی کاٹ کے جان بچا دی واقعی خیر تھی اس چیز میں واپس گیا جا کر اپنے وزیر کو فوراً زندان سے نکالا اور اس کو رہا کیا اور کہنے لگا ایک بات تو میری سمجھ میں آ گئی کہ اس میں خیر تھی کہ میری انگلی کٹ گئی اور میری جان بچ گئی لیکن تمہیں میں نے جیل خانے میں بند کیا اس میں کیا خیر تھی اس نے کہا اس میں خیر یہ تھی کہ اگر میں جیل خانے میں بند نہ ہوتا تمہارے ساتھ ہوتا تمہاری تو انگلی کٹی تھی میری تو انگلی بھی سلامت تھی تو سر تو میرا کٹنا تھا تو رب کے فیصلوں کو رب جانتا ہے تو خیر پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو تین چیزیں پیش کی گئی دودھ کا برتن پانی کا برتن شراب کا پیمانہ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو اختیار فرمایا اور بتایا گیا کہ اس کے ساتھ بہت ساری خیریں علم اور حکمت اس کے ساتھ معلق تھا جو آپ کی امت کو دیا جائے گا پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج دوسرا حصہ سفر معراج کا وہ مسجد مسجد اقسا سے لے کر آسمانوں کی سیر اللہ رب العزت کا قرب سدرت المنتہا سے آگے کا سفر آسمانوں سے سیڑھی لائی گئی اور اس سیڑھی کے ذریعے سے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی طرف لے جایا گیا آسمان اول پر پہنچے جا کر دستک دی گئی دروازوں پر فرشتوں نے پوچھا کہ کون ہے بتایا گیا کہ جبرائیل ہوں پوچھا گیا ساتھ کون ہے بتایا گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں دروازے کھول دیے گئے حمد پڑی گئی سلامتیاں پیش کی گئی سعید آدم علیہ سلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی جنہوں نے بیٹا کہہ کر پکارا پیارے آقا پر سلام عرض کیا حمد بیان کی اور پیارے آقا نے دیکھا کہ سیدنا آدم علیہ السلام وسلام ہیں اپنی دائیں جانب دیکھتے ہیں تو چہرہ خوشی سے کھل اٹھتا ہے اپنی بائیں جانب دیکھتے ہیں تو چہرے پر افسردگی اور افسوس اور غم کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں پوچھا کہ کیا ماجرا ہے فرمانے لگے میری دائیں طرف جنت رب نے بنائی ہے جب جنت کے احوال کو دیکھتا ہوں جنت کی خوشبوؤں کو سنتا ہوں جنت کی چہت مہک کو دیکھتا ہوں تو دل خوش ہو جاتا ہے کہ میری اولاد اس جنت میں آئے گی ان جنتوں میں بسائی جائے گی ان جنتوں کے سے آباد ہوگی ان جنتوں میں رہے گی کھائے گی پیے گی لیکن جب بائیں طرف دیکھتا ہوں تو بہت بڑی اندھیری جہنم نظر آتی ہے اس کے سانپ بچھو نظر آتے ہیں اس کی آگ کی ہول ہولناٹیاں نظر آتی ہیں اور تب غم ہوتا ہے کہ میری ہی اولاد اس جہنم میں جلائی جائے گی اور یہ جہنم اس کی چیخ و پکار سے لرز اٹھے گی اور کانپ اٹھے گی سیدنا آدم علیہ السلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے یہی احوال ہوئے دروازے کھولے گئے سعید را حضرت یا علیہ السلاۃ والسلام اور سعید را حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی تیسرے آسمان پر تشریف لے گئے یہی احوال ہوئے اسی طریقے پر سلامتیاں پیش کی گئی استقبال کے لیے دروازے کھولے گئے اور تیسرے آسمان پر سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام وسلام سے ملاقات ہوئی پیارے آتا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام وسلام کے حسن کی تعریف کی اور فرمایا کہ رب نے آدھی کائنات کا حسن اپنے اس پیارے بندے کو دیا سیدنا یوسف علیہ السلام وسلام چوتھے آسمان پر تشریف لے گئے دروازے کھولے گئے استقبال کیا گیا سیدنا حضرت ہارون علیہ السلام والسلام سے ملاقات ہوئی پانچویں آسمان پر تشریف لے گئے دروازے کھولے گئے اور اس آسمان پر سیدنا حضرت موسا علیہ السلام والسلام سے ملاقات ہوئی کلام ہوا اور ساتویں آسمان پر گئے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دروازے کھولے گئے حمد و ثنا بیان کی گئی اور وہاں پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام السلام سے ملاقات ہوئی جو بیت معمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے بیت معمور وہ جگہ کہ زمین کے جس مرکز پر اور جس نقطے پر بیت اللہ شریف موجود ہے آسمان کی بلندیوں پر اور ساتوں آسمان سے اوپر بالکل اسی کے مہاجات میں اللہ رب العزت نے ایک گھر قائم کیا ہے جس کو بیت معمور کہا جاتا ہے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام اسی بیت معمور کے ساتھ ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ملاقات ہوئی پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہنم کے فرشتے اور خازن مالک سے ملاقات جنت کے فرشتوں سے ملاقاتیں کرائی گئی عالم برزت کی سیر کرائی گئی اللہ رب العزت نے تین عالم بنائے ایک عالم دنیا کہ ایک عالم ارواح کہ جہاں انسان دنیا میں آنے سے پہلے رب نے روحوں کو بنایا تمام انسانوں کی روحیں بنائی گئی اور ان کو جمع کر کے کہا گیا السط ربی کم کہ بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں قالو بڑا ہر شخص نے کہا کہ آپ ہمارے رب ہیں تمام انسانوں کی روحیں ایمان والی پھر اللہ رب العزت نے ہر انسان کو ایمان سے پیدا کیا کلو مولود یولد علی الفطرت الاسلام ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا کیا گیا مسلمان پیدا کیا گیا فا بواہ ہی پھر اس کے ماں باپ نے اس کے اپنے اختیار نے اس کے معاشرے نے کسی کو یہودی بنا دیا کسی کو نصرانی بنا دیا کسی کو مشرق بنا دیا کسی کو رب کا منکر بنا دیا کسی کو نافرمان بنا دیا دوسرا عالم عالم دنیا اور پھر اس عالم دنیا کے بعد تیسرا عالم عالم برزخ کہ جب انسان کی آنکھیں بند ہو جائیں گی اور انسان ماں کے پیٹ کے اندھیروں سے وجود میں آیا اور زمین کے اندھیروں میں واپس چلا جائے گا جیسے ماں کے پیٹ میں دنیا سمجھ میں نہیں آتی تھی ایسے انسان کو دنیا میں آ کر قبر سمجھ میں نہیں آتی لیکن جب قبر کے اندھیروں میں جائے گا تو آگے اس دنیا سے بھی بڑا ایک عالم ہے جس کو عالم برزک کہا جاتا ہے عالم برزک کہا جاتا ہے ہمیں ماں کے پیٹ میں شعور ہوتا اور کوئی ہمیں ماں کے پیٹ میں کہتا کہ تم چند مہینوں بعد ایسی دنیا میں جاؤ گے جس میں بیس بیس پچیس پچیس فٹ کے درخت ہوتے ہیں انسان کو سمجھ آتی کہتا نہیں اتنی سی دنیا ہوتی ہے ماں کی دلی ہوتی ہے کلیجا ہوتا ہے دل ہوتا ہے پانی ہوتا ہے خون ہوتا ہے یہ ملتا ہے کھانے کو کوئی بتاتا کہ نہیں دنیا میں مشروبات ہوں گی دنیا میں عمارتیں ہوں گی سڑکیں ہوں گی انسان کو یقین نہ آتا اس لیے ماں کے پیٹ سے چیختا چلاتا شور مچاتا آتا ہے کہ کہاں جا رہا ہوں دنیا میں آ کے سب کچھ دنیا نظر آ رہی ہے لیکن رب کہتا ہے کہ قبر ہے قبر کے فرشتے ہیں عالم برزخ ہے یقین نہیں آتا آنکھیں بند ہوتے ہی وہ عالم شروع ہو جائے گا عالم برزخ بہت بڑا عالم دنیا تمام عالموں میں چار کے چار عالموں میں سب سے چھوٹا عالم دنیا لیکن انسان کے تین عالم اسی دنیا پر موقوف انسان اسی چھوٹی سی دنیا میں پھنس کر رہ جاتا ہے عالم برزخ اس دنیا سے بڑا کہ جو بھی مر گیا اب قیامت تک قیامت کی صبح تک اس کا عالم برزخ ہے اللہ کے نبی پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم برزخ دکھایا گیا عالم برزخ میں پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں سچی باتیں کوئی علی لیلہ کے قصے نہیں کوئی لکھی ہوئی حکایتیں نہیں پیارے آقا کی زبان نبوت سے نکلی ہوئی سچی باتیں پیارے آقا کی سچی آنکھوں سے دیکھے ہوئے احوال پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک قوم پر سے گزرا کہ جس قوم کے لوگ بڑے بڑے لوہے کے اور دوہے کے اور تانبے کے ناخونوں والے ہیں اور وہ اپنے چہرے کو اپنے سینے کو ان ناخونوں سے چھیر رہے ہیں اپنا گوشت اکھاڑ رہے ہیں اور دوبارہ ان کا گوشت پیدا کر دیا جاتا ہے پھر وہ چیرتے ہیں پھر وہ اکھاڑتے ہیں اس آداب میں مبتلا ہیں چیختے ہیں چلاتے ہیں اللہ کے نبی رو پڑے پوچھا جبرائیل کون ہے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا میں وہ لوگ کہ جو دن رات دنیا میں غیبتیں کیا کرتے تھے انسانوں کا گوشت کھایا کرتے تھے آج اس عذاب میں مبتلا ہو گئے مرنے کے بعد سے لے کر قیامت کی صبح تک اس عذاب میں مبتلا رہیں گے اللہ کے نبی نے دیکھا ایک قوم ہے جس کے لوگ پانی میں تیر رہے ہیں کنارے پر آتے ہیں سر پتھروں سے کچل دیے جاتے ہیں پھر سر بنا کر پانی میں بیٹھ دیے جاتے ہیں دوبارہ کنارے پر لگنے کی کوشش کرتے ہیں تو سر پتھروں سے کچل دیے جاتے ہیں چیختے ہیں چلاتے ہیں اس عذاب میں مبتلا ہیں سیدنا جبرائیل سے پوچھا جبرائیل کون لوگ ہیں اللہ کے نبی یہ وہ لوگ کہ جو دنیا میں مسجد سے آزان کی آواز آتی تھی ان کے قدم نماز کی طرف نہیں جایا کرتے تھے نماز میں سستی کرنے والے لوگ مر گئے قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا رہیں گے پتھروں سے سر کچلے جاتے رہیں گے اور مار کھاتے رہیں گے ایک قوم کو دیکھا کہ جن کے جسم برہنہ کر دیے گئے اور وہ اپنے وجود کو کانٹوں سے اور نوکدار چیزوں سے ڈھانپنے کی کوشش کر رہے ہیں وجود چلنی چلنی ہو رہے ہیں دن رات اسی عذاب میں مبتلا ہیں اللہ کے نبی رونے لگے جبرائیل کون لوگ ہیں پوچھا یا فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زکات نہیں دیا کرتے تھے صدقات نہیں دیا کرتے تھے مرنے سے لے کے قیامت تک اس عذاب میں مبتلا کر دیے گئے ایک قوم کو دیکھا کہ فرشتے گرد مار مار کر پتھر اٹھا اٹھا کر منہ میں ٹھوس رہے ہیں پتھر کھانے پر مجبور کر رہے ہیں نکلے نہیں جاتے پتھر تب بھی ٹھوسے جا رہے ہیں چبائے نہیں جاتے تب بھی ٹھوسے جا رہے ہیں مجبور کیا جا رہا ہے اللہ کے نبی پوچھنے لگے جبرائیل کون لوگ ہیں فرمایا یا رسول اللہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں سود خوریاں کیا کرتے تھے قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا رہیں گے ایک قوم کو دیکھا کہ جس کے سامنے اچھے خوشنما کھانے رکھے ہوئے ہیں دوسری طرف غلازت کے ڈھیر ہیں گندگی کے ڈھیر ایسی غلازت اور گندگی کے جس کو اگر دنیا میں پھینک دیا جائے تو ساری دنیا اس کے تعفن سے بدبودار ہو جائے ایسا بدبودار کھانا رکھا ہے اچھے کھانے کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں فرشتے پکڑ کر غلازتوں کے اندر دبو دیتے ہیں اور مجبور کرتے ہیں کہ غلازت کھاؤ کھا رہے ہیں غلازت چیخ رہے ہیں پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کون لوگ ہیں فرمایا یا رسول اللہ وہ لوگ وہ مرد کے جن کو دنیا میں پاک دامن عورتیں ملی بیویاں ملی لیکن جا کر غیر محرموں سے غیر عورتوں سے منہ کالے کیے وہ عورتیں کہ جن کو دنیا میں اپنے مرد ملے اپنے شوہر ملے اور انہوں نے جا کر غیر مردوں سے اپنے منہ کالے کیے وہ بدکار اور بے حیا مرد اور عورتیں ہیں مر گئے قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا رہیں گے کہ غلاظتیں کھاتے رہیں گے ایک قوم کو دیکھا کہ جن کے ہاتھوں میں لوہے کی کینچیاں اور ان کینچیوں سے اپنی زبانیں کاٹتے ہیں اپنے ہونٹ کاٹتے ہیں زبانیں پھر اگا دی جاتی ہیں ہونٹ پھر پیدا کر دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کاٹو ان کو کاٹتے چلے جاؤ اس عذاب میں مبتلا رہو اللہ کے نبی نے پوچھا جبرائیل کون لوگ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو آپ کی امت کے وائز آپ کی امت کے خطیب آپ کی امت کے مبلغ جو دنیا میں تقریریں کرنے والے لوگوں کو ہدایت کی روشنیاں دکھانے والے لوگوں کو قرآن پڑھانے والے لوگوں کو ہدایت کی باتیں بتانے والے پر اپنی زندگیاں عمل سے خالی اپنی خلوتیں جلوتوں سے بیکار اپنی زندگیاں عمل سے بالکل کھوکھلی یہ وہ لوگ ہیں آج اس عذاب میں مبتلا کر دیے گئے اور قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا رہے ایک قوم کو دیکھا کہ جو زمین میں بیج ڈالتی ہے بیج ڈالتے ہی کھیتیاں کھڑی ہو جاتی ہیں کھیتیوں کو کاٹ کر خوش ہوتی ہے دوبارہ بیج ڈالتی ہے رب کھیتیاں اگاتا ہے خوشحال لوگ ہیں اللہ کے نبی خوش ہو گئے پوچھا کہ جبرائیل کون لوگ ہیں فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے مجاہد اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے جنہوں نے اپنی زندگیاں آپ کے نام پر قربان کر دی اپنی دنیا آپ کے لیے چھوڑی دنیا سے رخصت ہو گئے رب نے ان کی زندگیوں میں اور ان کے رزق میں یہ برکت دے دی کہ زمین پر بیج ڈالتے ہی رب ان کے لیے روزیاں اگانا شروع کر دیتا ہے اللہ کے نبی کو یہ عالم برزخ دکھایا گیا پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عالم برزخ میں عورتوں کو دیکھا جہنم میں جل رہی ہیں کسی کسی طبقے کی عورتوں کو دیکھا کہ جن کی زبانوں میں زنجیریں ڈال کر ان کو جہنم میں لٹکایا گیا کسی طبقے کی عورتوں کو دیکھا جن کو پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر جہنم میں لٹکایا گیا کسی طبقے کی عورتوں کو دیکھا جن کے وجود میں آگ ٹھونسی جاتی ہے نکالی جاتی ہے کسی طبقے کی عورتوں کو دیکھا جن کے چہرے خنزیروں جیسے بنا دیے گئے اور ان کو غلازتیں کھانے پر مجبور کیا گیا کسی طبقے کی عورتوں کو دیکھا جن کے دھڑ گدوں جیسے اور ان کی شکلیں کتوں جیسی بنا دی گئی اللہ کے نبی کو بتایا گیا یہ غیبتیں کرنے والی یہ حسد کرنے والی یہ چور خوریاں کرنے والی یہ پاکی ناپاکی کا خیال نہ رکھنے والی یہ لوگوں کے درمیان نفرتیں پھیلانے والی یہ بہتان بازیاں کرنے والی ہر قسم کے طبقات پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے اور اللہ کے نبی نے آ کر رو رو کر ایمان والوں کو بتایا کہ ایمان والوں باز آ جاؤ اپنی زبانوں کو قابو کر لو اپنے پاؤں کو قابو کر لو اپنے دلوں کو قابو کر لو اس لیے کہ تمہیں جہنم میں جلتا ہوا دیکھ کر آ رہا ہوں عالم برزخ میں تڑپتا ہوا دیکھ کر آ رہا ہوں تو پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر معراج عالم برزخ کی سیر عالم حشر کی سیر جنت کی سیر جہنم کی سیر اور اس کے بعد اللہ رب العزت سے ملاقات اور اس ملاقات میں ملنے والے تحفے اور پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے جمعہ المبارک میں واخر دعوانا الحمد رب العالمین